ومن آسانی فقط كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی حمد و ثناء بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد انگین تجرد السلام نازل ہوں ذات مبارکہ مقدسہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ساری کائنات کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوس فرمائے گئے علامہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان کا حمید مجید وبارک علی محمد و آل محمد کما بارک ابراہیم و ابراہیم ان کا حمید مجید معزز دین بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العالمین کا اس کائنات پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبوس فرمایا انبیاء آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی پیروی کی جائے ان کی باتوں پر عمل کیا جائے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ رسول ارس علیہ ابن اللہ کہ جو بھی رسول بھیجے جاتے ہیں یا ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اسی لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں شاد فرمایا میں رسول فقط اللہ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کے اطاعت کی اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر اپنی آخری کتاب پرانے مجید نازل فرمائی اس سے پہلے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے فضل سے جس نبی کو چاہا کتاب عطا کی اور جس نبی کو کتاب کی ضرورت نہیں تھی یا اللہ رب العالمین کا فضل نہیں ہوا اللہ رب العالمین نے انہیں کتاب سے نہیں نوازا تو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں نبیوں کو بھیجا وہیں اللہ رب العالمین نے کتابوں کو اتارا اور اپنے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید عطا فرمایا اور قرآن اپنی آخری کتاب اللہ رب العالمین کو عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم آپ کی تباہ اور آپ کی پیروی کریں کیونکہ آپ کے ہی میں جنت ہے جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے دین بھیجا دین اسلام اور اس دین اسلام کی بیان اور اس کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا وہ انزلہ علیہ کا ذکر علیہ بھائی اللہ سے مانض کہ ہم نے آپ کی طرف دین بھیجا تاکہ آپ اس دین کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیں تو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں قرآن کریم نازل فرمایا وہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے نبی کی سنتوں کو بھی دنیا کے اندر نازل فرمایا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے قرآن بھی دیا اور قرآن جیسی دوسری دوسری چیز بھی دی وہ کون سی دوسری چیز ہے جو اللہ رب العالمی نے پہ نبی کو عطا فرمائی وہ آپ کی سنتیں ہیں اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتا کم رسول فخر وما نہا کمن کمنو فنٹہ جو رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ اور یہ جو اللہ رب العالمین نے سنتیں نازل فرمائی قرآن کریم کے ساتھ ساتھ یہ سنتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں یہ سنتیں بھی اور یہ حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اللہ العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الدی اندر الکتاب والحکمہ اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور حکمت کو بھی نازل فرمایا وہ علم کما علم تکنتا علم اور تمہیں ان چیزوں کا علم سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ حکمت جو استعمال کیا ہے حکمت سے مراد یہاں پر سنت اور آپ کی حدیثیں ہیں تمام صلب صالحین اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اگر لفظ قرآن یا لفظ کتاب اور حکمت ایک ساتھ آئے تو کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد آپ کی سنتیں ہیں حکمت سے مراد آپ کی سنتیں ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن نازل فرمایا وہیں آپ کی سنتیں بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتاری لہذا سنت بھی وہی ہے جس طریقے سے قرآن وہی ہے اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اس طریقے سنتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی چیزیں ہیں بس فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں ایک ایک حرف پر دسنے کیا ملتی ہیں البتہ جو وہی سنت ہے جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں لیکن معانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اس لیے سنت بھی وہی ہے اور اس طریقے جس طریقے سے قرآن کریم وہی ہے اور حسان بن عطیہ یہ طب تعبین کے مشہور طب تعبین ہیں امام و حجت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبیل امین کے ذریعے سے سنتوں کو نازل فرمایا اور جس طریقے سے کہ قرآن کریم کو نازل فرمایا لہذا حدیث اور سنت یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اور اس طریقے سے لہذا یہ بھی وہی ہے اور دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور اس طریقے سے نبی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تیت الکتاب وہ بھی ہوں کہ مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور کتاب جیسی دوسری چیز بھی دی گئی یہ مصر کا معنی ہوتا ہے ہو بہو وہی چیز جس طریقے سے قرآن وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب اللہ نے لی ہے اس طریقے سے حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب اللہ نے لے لی ہے لہذا جس طریقے سے قرآن اللہ نے مجھے دیا اسی جیسا ہو بہو اللہ رب العالمین نے مجھے اور بھی چینتا کی ہے اور وہ آپ کی حدیثیں ہیں اور آپ کی سنتیں ہیں اس لیے جہاں قرآن کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کی حدیثوں پر ایمان لانا اور اس کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جہاں قرآن محفوظ ہے وہیں اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا علماء کے ذریعے مفسرین کے ذریعے محدثین کے ذریعے سے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حدیثوں کو بھی اپنے نبی کی سنتوں کو بھی محفوظ کر دیا کیوں اس لیے کہ دین اور قرآن کی بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی تھی لہذا اگر بیان محفوظ نہ ہو تو جس چیز کے لیے بیان کیا گیا ہے گویا کہ وہ بھی محفوظ نہیں رہ جائے گا کیونکہ اس کے اوپر انسان عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ حدیث اور سنتوں کو سامنے انسان نہیں رکھے گا اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے اور حدیث اور سنت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جدا ہی حدیث اور سنت سے ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کے اختتام بھی حدیث اور سنت ہی کے اوپر ہوتا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے وہی کی شروعات آپ کے سچے خواب سے ہوئی ہے سچے خواب سے ہوئی ہے اور آپ جو خواب دیکھا کرتے تھے صبح میں ہو بہو اسی طریقے سے خواب پورا ہو جایا کرتا تھا کیونکہ ہم کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں یہ اللہ رب الامین کی طرف سے ہوتے ہیں اس لیے انبیاء کرام کے خواب بھی یہ حکم پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ بھی وہی ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ سے بخاری کے حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی وہی کردیا سچے خواب سے ہوئی ہے اور آپ کی اختتام اور آپ کی زندگی جب آپ دنیا سے کوچ کر رہے تھے اور آپ کی وفات کا وقت تھا آپ نے اپنی زبان مبارک سے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ بھی سنت اور وہ بھی آپ کی حدیث ہے حسط صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المغازی کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کا باب دادا ہے کہ باب آخر ما تکلم بھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا باب کہ دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری گفتگو آپ نے کون سی کی ہے سب سے آخری کلمہ سب سے آخری بات آپ نے دنیا جاتے ہوئے کون سی کی ہے جب آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو آپ نے بہت سارے احکامات بتائے بہت ساری حدیثیں آپ نے بتائیں لوگوں کی تلقین کی نماز کی وصیت کی اور اس طریقے سے اپنے محتاطوں اور اس طریقے سے بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وصیت کی اور بہت ساری چیزوں کی آپ نے وصیت کی اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عہد و نصارہ پر لانت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا بہت ساری چیزوں کے آپ نے احکامات بتائے اور بہت ساری چیزوں سے آپ نے بھی آپ نے حکم بھی دیا لیکن سب سے آخری بات جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا اللہ عمر رفیق اللہ رب العالمین میں تیری رفاقت چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کا سب سے آخری جملہ ہے اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں نکلا اس لیے ماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر اس حدیث کے اوپر بات قائم کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا آخری جملہ ہے اس کے بعد آپ نے زبان نہیں ہلائی اور آپ کے ساتھ ہوگی ہفتے آشا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت کی حالت میں تھے تو آپ نے مجھے آپ نے بتایا کہ ہر نبی کو جنت کے اندر اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اور پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے یا جنت کے اندر آنا ہے تو نبی جنت کی راستے کو اپناتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اس کے بعد آپ کی آنکھیں آج چھت ہمارے گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئی اور اس کے بعد آپ اپنی زبان سے کہا اللہ عمر رفیق اللہ اللہ تعالیٰ میں تیزہ چاہتا ہوں اس کے بعد عائشہ فرماتی ہیں کہ اب جا کر کے مجھے معلوم ہوا کہ وہ حدیث جو آپ صحت کی حالت میں سے بیان کی تھی کہ جب نبی کو اختیار دیا تو نبی کو اس اس کا کا گھر جنت کے اندر دکھایا جاتا ہے اور اسے اختیار دیا جاتا ہے تو نبی نے ہمیں چھوڑ دیا اور اللہ کی رفاقت کو منتخب کر لیا اور آپ کی زبان سے یہ آخری لفظ ادا ہوا اور اس طریقے سے آپ پر غشی تاری ہو گئی اور اس طریقے سے آپ کا سر مبارک میری ران میں تھا اور اس وقت آپ کی روح پرواز کر گئی جب آپ نے یہ لفظ کہا اللہ عمر رفیق اس کے بعد پھر آپ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا اس حدیث کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے اور کتاب المغازی کے اندر بیان کیا ہے میرے بھائیوں قربان جائیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی فقاہت پر اور ان کی دین کی سمجھ پر اور حدیث کی سمجھ پر کس حدیث کو جو آپ کی وفات کی آخری لفظ ہے آپ کی وفات دنیا کا آخری لفظ ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر بیان کیا ہے کتاب المغازی کے اندر اس لیے بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات آپ کی وفات گرچہ جنگ کے اندر نہیں ہوئی غزوے کے اندر نہیں ہوئی لیکن آپ کو اللہ رب نے شہادت کا مقام عطا فرمایا کیوں اس لیے شہادت کا مقام عطا فرمایا کہ کیونکہ غزے خیبر میں آپ کو جس یہودی عورت نے دعوت لی تھی اور اس نے زہر ملا دیا تھا جب آپ کے وفات کا وقت آیا تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس زہر کو ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودی عورت نے ہمارے کھانے کے اندر ملا دیا تھا اسی لیے محدثین نے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں کیونکہ اس کا اثر اس زہر کا اثر آپ آخری وقت تک محسوس کرتے رہے اور اس طریقے سے آخری وقت بھی آپ نے فرمایا کہ وہ زہر کا اثر آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المغازی کے اندر بیان کیا گرچہ بظاہر اس حدیث کا مغادی سے غزوات سے اور جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی وفات کا لیکن یہ بیان کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ کہ گویا آپ کو کا مقام عطا ہوا کیونکہ غزوے کے کے اندر اندر آپ کو زہر دیا گیا تھا خیبر اور اس کا اثر آپ آخر وقت تک محسوس کرتے رہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنی زبان سے جو آخری لفظ ادا کیا تھا وہی تھا اللہ عمر رفیق اللہ اللہ تعالیٰ میں تیرفاقت چاہتا ہوں لہذا آپ کی نبوت کی شروعات بھی خواب کے ذریعے سے حدیث حدیث کے ذریعے سے ہوئی اور آپ کی وفات بھی حدیث کے الفاظ ہی پر ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بات آپ نے دنیا کے اندر نہیں کی اور دنیا سے آپ کچھ کر گئے اور جو اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام کو دنیا کے اندر بھیجا جن میں تین سو تیرہ رسول تھے جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے سب کو کتاب نہیں دی کن کن نبیوں کو کتابیں دی ہیں ہم اور آپ اسے انگلیوں پر گر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو باقی انبیاء تھے جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب نہیں دی وہ کس پر عمل کیا کرتے تھے وہ اپنے نبی کی سنتوں پر اپنے نبی کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے کیونکہ وہی سنت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے اس لیے اللہ نے گھر ان کو کتاب نہیں دیا لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں سنت فرمائی اس لیے آ ان کی امتیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کیا کرتی تھی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی کس قدر اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ سنت اور حدیث کے بغیر اسلام نامکمل ہے دین نامکمل ہے اور ایک انسان پیدائش سے لے کر کے وفات تک سنت کا قدم قدم پر محتاج ہے انسان کی بچے کی ولادت ہوتی ہے اسی وقت سے انسان سنت کا محتاج ہو جاتا ہے آپ کو قرآن کریم میں بچے کی ولادت کے تعلق سے کوئی حکم نہیں ملے گا کہ بچے کے تعلق سے کیا کرنا ہے کب اس کا نام رکھنا ہے کب عقیقہ کرنا ہے اس کے بال کب اڑانے ہیں میرے بھائیو یہی نہیں بلکہ حمل کے وقت بھی آپ دیکھیں گے حدیثیں ہماری اس کی رہنمائی کرتی ہیں اور جب کسی کو فات ہو جاتی ہے وفات کے بعد اسے کفن دے کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے قبر میں دفن کر کر دیا, دیا, دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو کریم کے اندر کہیں نہیں ملے گا انسان کی پوری زندگی انبیاء کرام کی پوری زندگی حدیثوں سے شروع ہوتی ہے حدیثوں پر جا کر کے ختم ہوتی ہے اس سے حدیث اور سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر دین اسلام کے اندر سنت کی اہمیت ہے لہذا اگر کوئی سنت کو چھوڑ دے گا آپ کی حدیثوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا صحیح راستے پر نہیں رہے گا اس لیے ہمارے بھی نے فرما فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہماری سنتوں کو چھوڑ دیں گے ہماری حدیثوں کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے ہمارے لیے پرانے کریم کافی ہے ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے اور لہذا ہمارے بھی آگاہ ہو جاؤ مجھے جس طریقے سے اللہ ابرامی نے قرآن دیا ہے مجھے اسی طریقے سے اللہ ابرامی نے حدیثیں بھی دی ہیں اور سنتیں بھی دی ہیں اسی اللہ ماتما آتا کم رسول فخدو وما نہا کمن و جو رسول تمہیں دیں وہ تمہیں تم لے لو اور جن سے منع کرے ان تمام چیزوں تم دوری اختیار کرو اور میں نے شروع بات بتائی تھی میرے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے کیونکہ دین اسلام پر عمل انسان حدیث اور سنت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا نہ وہ اذان دے سکتا ہے نہ وہ اقامت کہہ سکتا ہے نہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کا تفصیلی ذکر ہے تو حدیثوں کے اندر موجود ہے لہذا یہ قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے جیسا کہ امام احمد حمبر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اتنا زیادہ یہ حدیث قرآن محتاج نہیں ہے جتنی زیادہ قرآن حدیث کی محتاج ہے کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیثوں اور سنتوں کی ضرورت پڑے گی اس کے بغیر انسان قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے یہ سنت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی عظمت ہے اور یہ آپ کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی آپ کی حدیثوں کا انکار کر دے امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے سامنے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آشکارا ہو گئی آپ کی سنت حکمت واضح ہو گئی اور وہ انکار کر دیتا ہے تو دین اسلام کے طریقے پر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا وہیں آپ کے اطاعت کو بھی فرض قرار دیا اور بار بار اللہ فرماتا ہے اے لوگ اللہ کے اطاعت کرو اور اپنے نبی کے اطاعت کرو اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے اطاعت کی لہذا اللہ کی خوشی نبی کی خوشی میں ہے جس سے انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے ان سے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوگا لہذا جو نبی کی نافرمانی کرے گا وہ گویا کسی اللہ ابرامی کی نافرمانی کی لہذا نبی کے اطاعت کے بغیر آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کے بغیر انسان کی زندگی اور انسان کے ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھی کا ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے کی سنتوں کا استفاد کرے آپ کی سنتوں کا مذاق اڑائے یا آپ کی سنتوں کا انکار کر دے یا آپ کی سنتوں کو اہمیت نہ دے یا آپ کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے عقل کی شرطیں لگائے اور دیگر چیزیں بنیادی اور شرطیں لگائے ایسا مسلمان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا میرے بھائیو آپ کی سنتیں واجب الاطباء ہیں غیر مشروط آپ کی اطاعت ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنے نبی کی سنتوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اور نبی کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے لوگ آپ کے پاس فیصلے لینے آیا کرتے تھے آپ انہیں فیصلہ سناتے تھے اور اس طریقے سے لوگ آپ کے کے فیصلوں کو مانتے تھے اور آپ آپ آپ کے کے کے کے وفات وفات بعد بعد کی حدیثیں موجود ہیں لہذا آپ کی حدیثوں کی طرف معاملے کو پلٹایا جائے گا اور آپ کی حدیثوں کی طرف لوگوں مسئلے کو لوٹایا جائے گا اور جہاں اللہ رب نے فرمایا ہے کہ جس معاملے میں تمہارا اختلاف ہو فحکم ہو یا اللہ اسے اللہ کی طرف لوٹا دو تو اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کی طرف اور حدیثوں کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا کیونکہ قرآن کے ایجاد ہے کہیں باتیں تفصیل کے ساتھ ہوتی ہیں کہیں مختصر طور پر ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین ہی اور نبی کی سنتوں کی طرف لوٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے لہذا اللہ کی طرف لوٹانے میں نبی کی سنتوں کی طرف لوٹانا بھی شامل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم ہی سے نبی کی تعداد کی جاتی ہے اللہ ہی کے حکم سے دنیا کے اندر نبی آتے ہیں اللہ ہی رب العالمی العالمین نے جہاں قرآن نازل فرمایا وہیں ان کی سنتوں کو بھی نازل فرمایا اس لیے جہاں قرآن کریم میں صرف یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی طرف لوٹا دو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے صرف قرآن کی طرف لوٹا دیں گے وہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہے کیونکہ اگر قرآن ہمارے لیے کافی ہوتا تو اللہ ربان دنیا کے اندر نبیوں کو نہیں بھیجتا اللہ نبی اس لیے بھیجا کہ قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے عمل کر کے دکھائیں نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ دین کی تشریح کرے دین کے معنی کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے اس لیے جہاں قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے نبی کی سنتیں بھی محفوظ ہیں اگر آپ کی حدیثیں اور سنتیں محفوظ نہ ہوتی تو اللہ نے حکم نہ دیتا کہ اپنے اپنے نبی نبی کی کی حدیث طرف معاملے کو لوٹا دو ان کی طرف لوٹا دینے کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ کی حدیثیں چونکہ محفوظ ہیں جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے جیسے دین محفوظ ہے اس طریقے سے اللہ ابلامی نے آپ کی سنتوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے تاکہ آپ کی طرف اس معاملے کو لوٹا لوٹا دیا جائے اسی لیے جہاں صرف اللہ کے لوٹانے کا حکم ہے وہاں اللہ کے سر کی سنت بھی اور آپ کی حدیثیں بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں اللہ ماتا ہے انا ذکر وہ انا الحافظون ہم نے ذکر کو نادر فرمایا دین کو نادر فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے ذکر سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ کی حدیثیں بھی ہیں بلکہ پورا دین مراد ہے کیونکہ دین کے بعد کی ذمہ داری اللہ رب العامی نے لی ہے کیونکہ اب آپ کیا کیونکہ اب دنیا کے اندر کوئی نیا دین نہیں آئے گا نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نئی کتاب آئے گی نہ کوئی نئی امت آئے گی لہذا قیامت تک کے لیے اللہ رب العامی نے اس دین کو محفوظ کر دیا ہے لہذا ذکر کے اندر میرے بھائیوں دین بھی شامل ہے اور دین نہ ہے کتاب و سنت کا قرآن و حدیث کا لہذا دین کی حفاظت میں قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت شامل ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن کریم محفوظ ہے حدیثیں محفوظ نہیں ہے وہ گمراہ شخص ہے اور اس طریقے سے وہ گویا کی دین کی اہمیت کو یا حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے کیونکہ ایسا شخص حدیث پر جو کے بارے میں جو یہ کہے وہ قطان زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی معاملے میں وہ قرآن پر اور دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں جہاں قرآن کے حفاظت کے لیے مفسرین اور حفاظ پیدا کیے وہیں حدیثوں کے حفاظت کے لیے محدثین کو جرح و تعدیل کے علماء کو ایل کے علماء کو اور اور اس طریقے سے اور دیگر جو حدیث سے متعلق فنون ہیں ان تمام فنون کے جاننے والے علماء کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر پیدا کیا انہوں نے کتاب کتابیں لکھی صحیح کو الگ کیا ضعیف کو الگ کیا اور امت کے کے سامنے کہ اللہ سر حدیثوں کو کھنگال کر کے اور حدیثوں پر حکم لگا کر کے انہوں نے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے اس لیے اللہ کے سر کی سنتوں کو ٹھکا دینا میرے بھائیوں یہ گمراہی ہے اور یہ یہ یہ یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے اور بہت بڑی ثقافت ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی آپ کے سامنے آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ ماں کان لے مومن مومنا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار نہیں ہے من امرحیم کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں اللہ اس کے رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں کون الحم الخیر من رحیم کہ ان کو اس چیز کے ماننے میں اختیار ہو جائے ایسا نہیں ہے وہ میں یاس اللہ و رسول جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط اللہ مبینہ سورہ حداب کے آئے تھے وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑ گیا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو اور آپ کی حدیثوں کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ حدیث صورت کا شاہ نزول جناب آپ دیکھیں گے تو شاہ نزول سے ماننے کی اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے شاہ نزول یہ ہے جیسا کہ مبصری نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے زید بن ہارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے ان کی شادی کا پیغام لے کر کے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کے پاس گئے اور ان کے بھائیوں سے کہا کہ زید کی شادی زینب کے ساتھ کر دو جب آپ یہ بات ان سے کہی تو زینب بنت جہش کے بھائیوں کے دلوں میں تھوڑی سی تنگی آ گئی اور یہ کہنے لگے ہماری بہن تو قریش خاندان کی ہے وہ تو آزاد کردہ غلام ہے وہ کیسے ہم شادی کر دیں ان کے دل کے اندر اس طریقے سے بات آئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر سات کریمہ آن سے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو تمہیں اس کے ماننے نہ ماننے کا اختیار نہیں ہوتا تمہیں ماننا ہی ماننا ہے یہ میرے بھائی جو فیصلہ ہمارے نبی نے کیا تھا یہ قرآن کا فیصلہ نہیں تھا یہ اللہ رب العالمین نے سنت کے ذریعے سے آپ کو فیصلہ کروایا تھا آپ ان کو فرمایا تھا شادی کرنے کے لیے اس شادی کا ذکر آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا اور اللہ ابامی نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقط اللہ مبینہ وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑ جائے گا لہٰذا آپ کی ایک سنت کا اور آپ کی ایک حدیث کا گرچے کھل کر کے انکار نہیں کیا تھا بلکہ صرف دل کے اندر ان کے کچھ تنگی محسوس ہوئی ایک انسان ہونے کے ناطے جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہے کہ ایک ایک ایک خاندان کا آدمی ایک برادری اور ذات کا آدمی اپنی بہن اور بیٹی کی شادی دوسرے ذات اور برادری کے اندر نہیں کرتا ہے کتنی شادیاں میرے بھائیوں چل جاتی ہے صرف اس بنا پر جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں جس کے یہاں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری برادری کا نہیں ہے وہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا اسلام کے چہرے پر ایک بدنما دبا ہے ایک بدنما داغ ہے جو ناؤز باللہ ہم مسلمانوں نے اسلام کے اسلام کے چمکتے ہوئے چہرے کو اس اس بدعملی کی وجہ سے ہم نے اسے مقدر کر دیا ہے اسلام کے اندر سارے مسلمان برابر ہیں اسلام کے اندر دینداری کی ایمان کی قائد رکھی گئی ہے یہ ذات برادری ہمارے ملکوں کے اندر جو بنائی گئی ہے یہ صرف اور صرف پیشے کی بنیاد بنائی گئی ہے لہذا ذات برادری کی دینداری کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے خان ہو سید ہو شیخ ہو انصاری ہو یا منصوری ہو کسی بھی خاندان اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب کے سب برابر ہے یہ دنیا میں صرف پہچان کے رکھا گیا ہے اور ذات جو ہمارے ملکوں کے اندر ہوئی صرف پیشے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے لہذا یہ آرے نہیں آنا چاہیے کہ میں خان ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں شیخ یہاں کیسے کر سکتا ہوں یا وہ شیخ ہے اپنی بیٹی کی شادی شادی جو ہے سید برادری والے نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک بدما داغ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے نوجوانوں کو اس کے لیے علما کو اور تمام لوگوں کو اٹھ کر کے اس کے خلاف تحریر چلانے کی ضرورت ہے اس کے خلاف سارے لوگوں کو میدان میں آنے جانے کی ضرورت ہے یہ غیر مسلم اس کے ذریعے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ تم کہتے ہمارے یہاں چھوت چھات نہیں ہے ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے شادی کو نہیں کرتے ایک خان دوسرے کے یہاں شادی کو نہیں کرتا سید برادری کا آدمی دوسرے کے یہاں شادی آخر کیوں نہیں کرتا اگر تمہارے نزدیک میں سارے مسلمان برابر ہیں تو یہ تمہارے یہاں بھید بھاؤ کیوں ہے یہ چھوت چھات کیوں ہے لہذا میرے بھائیوں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلام ہیں غلام کی شادی لے کر کے قریش خاندان کے ایک معذت خاتون کے پاس زینب بنت جہش کے پاس لے کر کے گئے لیکن وہ شادی ہوئی لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے شاید اس کے لیے پائیداری نہیں تھی اس لیے شادی میں پھر طلاق ہوتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب جہش کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے ایک رسم کو ختم کیا جو جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا کہ منہ بولا بیٹا جس کے ساتھ لوگ جس کی شادی ہو جاتی تھی اس کے لڑکی اس کی بیوی کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کیا اور کہا کہ جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے جسے آپ نے اپنا بولا یہ لے پالک یا منہ بولا بیٹا بنا لیا وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا حقیقی بیٹے کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہے لیکن جسے آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا اس کی بیوی آپ کے اوپر حرام نہیں ہے لہذا اس سے شادی شام کے اندر جائز ہے ہمارے نبی نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ شادی کر کے دکھایا زمانے جاہلیت کے اندر یہ رسم چلتی تھی اس رسم کو ہمارے نبی نے ختم کیا شاید یہی وجہ تھی کہ زید بن ہارشہ کی شادی اور حضرت زینب کے ساتھ ہوئی تو لیکن دونوں کے اندر جو ہے درام نہیں ملا اور دونوں کی شادی ہمیشہ قائم نہیں رہی بلکہ دونوں کے اندر طلاق واقع ہوگی شاید اسی رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طریقے کا معاملہ کیا تاکہ ایک رسم جو چلی آ رہی ہے اس رسم کا خاتمہ ہو یہ رسم ظاہر جاہلیت کی رسم تھی اسلام کی رسم نہیں ہے اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے تو بیٹا میرے بھائیوں اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اس بیٹے کے لیے اس کی بیوی کا پردہ کرنا ضروری ہے اگر اس کے اگر اس کے محرم میں سے نہیں ہے وہ اور اس طریقے سے اس کے مال کا پورا وارث نہیں ہوگا بلکہ اس کے مال کا وارث میرے بھائیوں اس کے جو رشتے دار لوگ ہیں اس کی جو بہنیں ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں یا اور جو رشتے دار ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے اور منہ بولا بیٹا جس کو آدمی اپنا بنا لیتا ہے اس کے مال کا پورا وارث نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وارث کا حق اللہ رب نے رکھا ہے اگر کوئی آدمی اسے اپنا پورا مال دے دیتا ہے ہے یہ اللہ ابامن کی حدود پر جاتی ہے یہ ڈاکہ زنی ہے اس لیے شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے زیادہ زیادہ انسان یہ کر سکتا ہے کہ ایک تہائی مال اپنے اس کو دے سکتا ہے اس لیے ایک تہائی مال اس سے زیادہ کا دینے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ مال اللہ ابامین کا ہے اللہ ابامن جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے اس طریقے سے فیصلے کیے جائیں گے اس طریقے سے مال کے بارے میں بارے میں فیصلہ کیا جائے گا تو بتانا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ انہوں نے صرف آپ کے ایک بات کے تعلق سے دل کے اندر ذرہ برابر تنگی محسوس کی تھی اللہ رب العامی نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی یہ آپ کی سنت تھی آپ کی سنت کی وجہ سے میرے بھائیوں اللہ رب العامی نے نازل فرمایا اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں وہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ رب اللہ فرمایا فلاح اور ربی کلا حقی مقافیمہ کہ عرب کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے آپسی اختلافات میں تجھے اپنا حکم نہ بنا لیں تجھے اسے اپنا حق نہ بنا لیں وہ اور تیری ہر بات کو تسلیم نہ کر لیں اور اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں یہ واقعہ بھی میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آج اللہ ابرامی نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے بارے میں نازل فرمایا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے کے اندر خجور کا باغ تھا ان کے ایک انصاری صحابی تھے ان کا بھی باغ تھا دونوں کے ساتھ ساتھ باغ تھا نہر سے پانی آتا تھا تو زینب زبیر رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا وہ نہر کے قریب تھا وہ پہلے پانی شراب کر لیتے تھے اس کے بعد اپنے پڑوسی اور ساتھی انصاری صاحبی کو دیا کرتے تھے انصاری صاحبی کو بات اچھی نہیں لگی اللہ کے سر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ زبیر مجھے پانی پینے پانی ہمارے کھجور کے باغ کو شراب کرنے کے لیے اپنے بعد میں دیتے ہیں تمہارے بھی ان کو بلایا تو تیز زبیر نے فرمایا کہ میرا باغ پہلے ہے ان کا باغ بعد میں ہے تمہارے بھی نے فرمایا کہ پہلے تم شراب کر لو اس کے بعد انصاری صاحبی کو دینا انصاری صاحبی کے دل کے اندر تھوڑی سی بات آ گئی وہ بھی انسان تھے کیونکہ معصوم اللہ کے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے تو ان کی زبان سے بازدہ ہوگی کہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے میرے بھائیوں ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پہلے سیراب کر لو اور پانی جب اونچی دیواروں تک آ جائے اس کے بعد پانی تم ان کو دینا اللہ رب العالمین ادھر ہمارے نبی نے یہ بات سنائی ادھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے ساتھ کو نادر فرمایا فلاح اور ربی کلا تیرے رب کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے یہ نبی کا فیصلہ فیصلہ میرے یہ سنت کا فیصلہ تھا یہ کوئی قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کیا لیکن ہمارے نبی کی سنت کا انکار کر دینے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ لا یہ مومن نہیں ہو سکتے جو اللہ کے سر کی سنتوں کا مزہ اپنائیں سنتوں کا استدا کریں آپ کی سنتوں کا انکار کر دیں یا آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیں یہ مومن نہیں ہو سکتے اللہ رب الامی نے آپ کی سنت کے بارے میں فرمایا یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو چھوڑ دے قرآن کا انکار کر دے یہ تو متفق ہی ہے مسئلہ لیکن آپ کی سنتیں بھی اسی طریقے سے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی سنت کو چھوڑ دے گا آپ کی سنت کا مذاق اڑائے گا وہ بھی گمراہی کے اندر ہے اور وہ گویا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے بات سنائی ہے اور اس طریقے سے میرے بھائیوں کتنی حدیثیں ہیں کتنے واقعات ہیں کہ جنہوں نے آپ کی سنت کو چھوڑا یا اس کا مذاق اڑا انکار کیا اللہ رب العالمین ان کو قیامت تک کے لیے اسے محروم کر دیا ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کروں کہ ایک, ایک شخص اللہ کے سر کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے ہمارے نبی نے کہا دانے ہاتھ سے کھانا کھاؤ انہوں نے کہا کہ نہیں میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا ہمارے نبی نے بدعا کر دی جب تک زندہ رہے ان کا دائنا ہاتھ ان کے منہ تک اٹھا ہی نہیں اور اس طریقے سے اللہ ابراہین نے ان کے ہاتھ کو شل کر دیا یہ نبی کی سنت چھوڑنے کی سزا ہے یہ نبی کی سنت چھوڑنے کا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے تو اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ سنتیں بڑی اہم ہیں قرآن کی تفسیر ہیں حدیث اور دین کی تفسیر ہیں اور سنت اور حدیثوں کے بغیر اسلام نہ مکمل ہے کوئی بندہ بائی کلال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ جاننے والا عربی زبان یا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ اسلام کو اور دین کو اور قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور آپ کی سنتوں کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ حدیثیں قرآن حدیث کی محتاج ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ آپ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں قرآن میں عادر فرمائیں اور کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے حدیث کے اندر عادر فرمائی لہذا جو قرآن سے ثابت ہوگا جس جو اس کا جو درجہ ہوگا اس کا جو مقام ہوگا حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی اس کا بھی درجہ اور اس کا بھی مقام وہی ہوگا دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا قرآن سے جو جو چیز ثابت ہو اس کا درجہ ہے وہی حدیث سے جو چیز ثابت ہو اس کا بھی درجہ وہی ہے لہذا میرے بھائی اللہ کے سل کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کی عظمت کو سمجھیے اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ ابامن ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کا پابند بنائے اپنے نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ ابامین ہمیں اپنے نبی کی محبت پر محبت کرنے کی توفیق نہ سنائے آپ کی سنتوں پر عمل آپ سے محبت کی دلیل ہے آپ کی سنتوں پر عمل وہی کرے گا جو آپ سے حقیقی طور پر آپ کی ذات سے اور آپ کی سنتوں سے آپ کے لائے دین سے محبت کرنے والا ہوگا وہی حقیقی معنوں میں آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے والا ہوگا اللہ البراہین ہمیں توفیق نائت سنائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید اور سنت پر قائم دام رکھے اور جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اللہ تعالیٰ وفات کے بعد ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اللہ مامین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے آمین بار کلّہ فلقن عدیم اونا تھا ذکل حکیم ان نو تو آلہ جوادی ملک الرحیم